حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھی آپ نے رکوع فرمایا اور رکوع میں اتنی دیر سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے جتنی دیر قیام فرمایا تھا پھر سجدے کے بعد بیٹھے اتنی دیر رب اغفر لی رب اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف فرما اے میرے رب مجھے معاف فرما کہتے رہے جتنی دیر قیام فرمایا تھا پھر سجدہ فرمایا تو اتنی دیر سبحان ربی کہتے رہے رہے جتنی دیر کھڑے تھے اس طرح آپ نے صرف چار رکعت پڑھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز کی اطلاع دینے آ گئے امام ابو عبد الرحمان نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک مرسل ہے میں نہیں جانتا کہ طلحہ بن یزید نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی روایت سنی ہو علا بن مسیب کے علاوہ دوسرے راویوں نے طلحہ اور حضرت حضیفہ کے درمیان ایک آدمی کا واسطہ ذکر کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھیاسٹھ